ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب کسی حد تک شام ہو گئی اور ہم عرب کے پانیوں میں سے کسی پانی کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے جو ہم سے پہلے جا کر حوض کے کنارے مضبوط کرنے کے لیے اس کی لپائی کرے گا اور خود بھی پانی پیے گا اور ہمیں بھی پانی پلائے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی اللہ کے رسول یہ ہے وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص جابر کے ساتھ جائے گا تو حضرت جبار بن سخر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ہم کنویں کے پاس گئے اور ہم نے کنویں سے نکال کر حوض میں ایک یا دو ڈول پانی ڈالا پھر اس کو مٹی سے لیپا پھر ہم نے حوض میں اتنا پانی ڈالا کہ اس کو اچھی طرح بھر دیا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا کیا تم دونوں مجھے پانی لینے کی اجازت دیتے ہو ہم نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے اپنی اونٹنی کا منہ پانی سے لگوایا اور اس اس اس نے نے نے پانی پی لیا پھر آپ کی کی کھینچی تو ہٹ کر ٹانگیں چوڑی اور پیشاب کیا پھر آپ اسے ایک طرف لے گئے اور بٹھا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کی طرف آئے اس میں سے پانی نکال نکال کر وضو کیا پھر میں کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کی جگہ سے پانی لے کر وضو کیا جبار بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم پر ایک چادر تھی میں ایک طرف گیا کہ اس چادر کے دونوں کناروں کو مخالف سمتوں میں کندھوں پر ڈال لوں تو وہ مجھے پوری نہ آئی اس کی جھال رہ تھیں میں نے اس چادر کو الٹ کر اس کے کنارے بدلے پھر اس پر اپنی گردن سے زور ڈالا یعنی گردن چکا کر اسے اس کے نیچے دبایا پھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ نے میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے مجھے گھمایا یہاں تک کہ اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا پھر بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے وضو کیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے اور ہمیں تکیل کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا پھر مجھے سمجھ آئی تو آپ نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا آپ کا مقصد تھا کہ اپنی کمر پر باندھ لو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے جابر میں نے عرض کی حاضر ہوں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کپڑا کھلا ہو تو اس کے کناروں کو مخالف سمتوں میں لے جاؤ اور اگر تنگ ہو تو اس کو کمر کے اوپر باندھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو سولہ